اس نے یوسف کے پاس جا کر کہا اے یوسف اے بہت سچ بولنے والے ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات فربا گائے ہیں جن کو سات دبلی گائے کھا رہی ہیں اور سات سرسبز خوشے ہیں اور سات سوکھے ہوئے خوشے ہیں تاکہ میں لوگوں کے پاس یہ تعبیر لے کر جاؤں شاید وہ آپ کا مرتبہ جان لیں